اور اس میں ایک سب نہیں کہ اس کی جو حیثیت ہے جانے ہوئے وہ حیثیت کسی اور محبت سے حاصل نہیں ہے یہ اپنے باہر کے لحاظ سے بھی اور باطن کے لحاظ سے بھی سب سے اپنا جو سب سے جانے ہیں اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام مسئلے کا خلاصہ بلکہ کائنات کا خلاصہ حضرت انسان ہے تو یہ زندہ اور حقیقت ہوگی ساری شدہ اس میں کوئی کلام نہ کیا جا سکتا اسی لیے عارفین کا خیال یہ ہے کہ اگر انسان کو پھیلا دیا جائے تو پوری کائنات تیار ہو جائے اور کائنات کو سیمر سمجھ دیا جائے اس کے نتیجے میں حضرت انسان تیار اس کے بعد ایسے سمجھ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنوں کے لوگ بعض متیجہ ہیں پیسے چلائیں اور پھیلا دی جاتی ہیں سموشن کے جو اس اسی تعلیم کا اس کی دن کو لٹے سمجھ دیا جاتا ہے تو ابھی سورت میں اسے پھیلایا گیا ہے وہ تقسیم کا درجہ ہے اور لپیٹ کیا گیا ہے روزگاری ہوتی ہے یا درخت کا میں ہوتا ہے دانا اور بیج تو اجمان ہے سارے درخت کا درخت کہا کہ یہ قدرت کی بات ہے کہ وہ سمیٹنے کے آتے ہیں تو پورے درخت کو کشمے میں سمیٹ دیتے ہیں اور پھیلانے کے آتے ہیں تو ایک جانور کو درخت کی شکل عطا فرما دیتے ہیں پورے انسان کو رکشے کی شکل میں سمیٹ دیا ہے رکشے کو پھیلا دیں تو پھر انسانی شکل قرار پاتی ہے تو اس کی قدرت کی بات ہے کہ وہ حضرت انسان کو تمام کمالات کا مرکز تمام کمالات کا جانور اور خوبیوں کا منوار سے چشمہ اس سے بنایا ویسے محمود کی کلو طور پر چار قسمیں ہیں ایک وہ محبوب ہے جو انتہائی جنور انتہائی نرانی اور خیر محل اپنے اندر لیے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہیں کہ جن کی حضرت کے حق سے ہمیشہ کا خاص تعلق ہے معاشیت تو نافرمانی کا بات کا موجود نہیں ہے میرا فرشتوں کا روحانی رشتہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے کہ اس کی معاشیت کا کوئی داغ اور معاشیت کا کوئی حجاز نہیں دوسری مخلوق میں ہم تعالیٰ شادی ہوئی تھی اس کے اندر دنیا کی دنیا تو تاریخی ہی تاریخی ہے اور وہ ہے شیاتی کہ فرما رزداری اتاش شیاری حکم ماننا گردن جھکانا ان کا مزاج نہیں ہے وہ ہمیشہ نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں بدکاری بدماشی پر اترے ہوئے ہیں بلکہ کے بعد میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس راستے پر آ جائیں تو سیاسی معصیت ہی کا وقت ہوگر بنائے ہوئے ہیں اس کے آدمی ہیں نافیت ہی کے ہوگر ہیں اور ہم اس کے ساتھ کرنا بداؤ کے اختیار کیے ہوئے ہیں ایک مخلوق اور بھی ہے عام جانور ہیں چاہے غریب ہیں سلیم ہیں سلیم ہیں ان تمام کی حیثیت حضرت انسان کے حق میں افراد کی خالی کی یہ الگ بات ہے کہ ان مصروف ہے آج حق میں لیکن اللہ سب کے سنگھن کی وغیرہ سب جاتا سکتا حق ہے کہ کوئی مصروف ایسی نہیں جو حق تعالیٰ کی نہ کرتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی تصدیق سننے والے ہوں یا فرمایا کل دن عالم آگے میں سزا کے لیے اچھی ہاں ہر مخلوق نے اپنی سلاد کے نماز کے دن کو جان دیا کہ وہ ساری مخلوقات محبوب ہیں اور انسانوں کے علاوہ ان کی حیثیت حضرت انسان کے حق میں قابل کی اور انسانیت کے حق کا عالم بیان بڑا پیدا فرمایا اور اس شام کے جہاز کو شر سر بوا بھلائی بھی اس میں ہے برائی بھی اس میں ہے میری بھی اس میں ہے گدی بھی اس میں جیسے کہ کو بچے کی مثال ہے کہ دکھائی پر دیکھنے میں اس سے کوئی بات نہیں ہے بجا اس کو بیچنے میں اس سے کوئی آر نہیں ہے تو کبھی خیر کی طرف چلتا ہے انسان کبھی شر کی طرف تو جانے ہیں انسان تمام جانا بات کا اور خیر و کبھی جانے یہی وجہ ہے کہ ہمارا دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے ایسے آئندہ انتخاب کرتا ہے جو دو پہلو ہیں دو حیثیتیں ہیں اس میں آپ بالکل سیاہ خان کالے آدمی کو پسند نہیں کریں گے اس لیے کہ اس ملنے کو دیکھنا دشوار ہے ایسے آئیں گے ان کا ساتھ بھی نہیں پسند کریں گے کہ صاف سرکار ہوتی ہے مگر دونوں طرف کی سرکار کی اچھے ہوتی ہے سامنے کا حصہ بھی روشن پچھلا حصہ بھی روشن ایسے کا بھی ان کا ساتھ نہیں ہوگا اس لیے تو اس میں پریشانیاں پڑے گی آپ کا اکثر سے اس میں پڑے گا مگر یہ نکل میں آئے گا لوگ تو جس طرح چاہیے نہیں آئے گا آپ کی جانے تو کتنی طرح پر انسان ایسا آئینہ پسند کرتا ہے کہ جس کا ایک سے ایک روشن ہو واضح ہو صاف شفاف سات ہو تو دوسری طرح اس کی کوئی پارٹیشن ہو کوئی کی شکل ہو میرے لگا ہو لکڑی گندی ہو کوئی چیز ہو تاکہ اس کے چہرے کا آپ سے اس میں پڑے وہ اسے پکڑے اور پھر اس کے بعد پچھلے حصے کی رکاوٹ کے نتیجے میں وہ کر پھر اس کی طرف لڑک ہے جس سے اپنے چہرے کا مشاہدہ ہو سکے تو آئینہ ایسا پسند کیا جاتا ہے انسانوں کے حق میں بتن کہ جتنے میں دو دے ہیں تو حضرت ہر بندہ مزدور نے اپنے کمالات کے اور اپنی صفات کے ظہور کے لیے ظاہر کرنے کے لیے انسانیت کے آئینے کا انتخاب کیا جس میں دو پہلو ہیں خیر کا پہلو بھی شرط بھی روٹی روشن کو ہوگی یہ تعریف کی ہوگی اسی لیے اس میں سفارت سے ملائقہ کی بھی اور اس میں تحفیت ہے خرابین کی بھی یہ دو قسم کی حیثیتیں اس میں ہیں تاکہ ربانی کے ساتھ میں آ سکے فرشتے کم کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے اور اس کے بعد نچلا حضرت وہ سبق بن جائے گا کہ انوار جو ہے اوپر بلکہ دوسرے تک پہنچے اس سے رخصت نہ ہو جائے مجھے یاد کرتا ہے آج کسی مقام کے مجھے کھایا رنگ کو لا رہے ہیں مجھے سالی رنگ کو لا رہے یہ بہت دو شخص گزرے ہیں ایک شخص میں کشت جو گئے سلوک کا نظم مطلب رکھا دیں اور ان کے عظیم کمالات اور حالات اتنے بڑے صاحب سلسلہ ہوں گے کہ سلسلے نقش بندیاں میں مستقل ایک ساتھ پیدا ہو گئی کہ بندیاں مجھے دیا جاتے ہیں جیسے چشتی حضرات میں سال پیدا کریں اور میں جیسے امام ابو اللہ علیہ کے سدان میں اور ان کے سدرات میں ان کے شاگردوں میں مستقل اتنے بڑے لوگ شمار ہوئے ہیں کہ اس کو ان کا مطلب مطلب شمار کیا جاتا ہے امام ابو یوسف ہے امام محمد ہے امام ہے وغیرہ وغیرہ تو اسی طریقے سے رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت بھی ہے کہ یہ نقش بندیاں میں ایک ایسی کڑی ہے کہ اس کے ساتھ مجھے اور کہا جاتا ہے کہ نقش بندیاں مجھے بھی دیا اور روزوں کی اشاعت ان سے بہت ہے ان کے بعد سب سے زیادہ علم کی تفصیل اور اشاعت کا کام اور خاص انداز سے بھوپال کے تین مجھے اور ساتھ رحمت اللہ علیہ جو نقش بندی تھے انہوں نے دیا اور ابھی عجیب گیا ہے پر اکثر انہوں نے بڑے بڑے کی وضاحت کی سونا کی تو مدد نقصان رحمت اللہ علیہ نے کسان دی ہے اور کالی سما سات پانی پتی اور فرمایا ہے مجھے ایسا یاد کرتا ہے وہ مثال مجھے کی کی ہے حاصل ہاں، اس مثال کا یہ ہے کہ یہ سورج کی شعر جو زمین پر پڑتی ہے اس میں ایک مکان بیچ میں ایسا ہے سزا کا کہ وہاں سے چڑیاں گزرتی ہے گزرنے کے بعد پھیلتی ہے بلکہ نیچے کو چڑھ جاتی تو ہوائی اور فضائی جو ہے جو نہایت روشن صاف شفاف کہ اس میں کتنے لائٹ چلتی ہے پڑھنے کے بعد گزر جاتی ہے اس میں سے وہ حیثیت سے آپ سن کو سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ سارے سمجھے منظر ہیں ان میں وہ کیفیت میں جو احاطی کام کی ہے جو مسلوب کو فائدہ پہنچا خلافت کا کام انجام دے تو روشن ہے جو زمین موجود ہر اعتبار سے اس میں روشنی ہے اور کوئی تصاوت کا مادہ ان میں موجود نہیں اور ایک ریلو اس کی یہی ہے کہ اوپر کے عالم کی بھی ایسی مضبوط مناسب بھی نہیں تھی جس میں گنا کا مادہ اور گنا کرتی ہے اس لیے کہ ہمیں تو وہی چاہیے کہ ہر وقت فرما بردار سے آئے کبھی تقاضی ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ پیشاب کے لیے جائیں کھانا کھانے جائیں پانی پینے جائیں ساری چیزوں کے سارے اور ہر وقت وہ حق ہاتھ دے ویسے ہم چاہے بڑی مشہور ہے کہ فرشتے جس حال میں ہے اسی حال میں اور ان میں کوئی رابطہ کوئی طرح کی مگر ہمارے فخر الدین رانی رحمت اللہ علیہ نے جو ہماری نصب نہیں رقم کی تو نقل کے طرف میں ثابت کیا ہے بات کو کہ ملائقہ جو بھی اس بات کی رابطہ تھی کہ ہمیں ترقی نصیب ہو جائے ان کا اعلیٰ درجہ کا خلاف رکھتا ہے وہ حاصل ہو جائے بہرحال فرشتوں ان کہتی جو کہ انتہائی نمبر جیسے چلا ہے کہ کتنے ہم سے گزر کی ہو کے لیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پچھلے فلاسفہ لکھتے تھے کہ ایک مار کیا ہے حرارت کا ایک آنند ہے اوپر اس سے بھی سورج کی سوائیں گزرتی چلی جاتی ہیں جو شراکین میں بھی یہ استعمال نہیں ہے کہ وہ پورے طور پر قبول کرے دے سکے یا اس کو باقی رکھ سکے تو گزرنے کے دونوں اعتبار سے جو ہے ایک مقصود ہو لگے کہ شراکین انوار چاہے سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دل کو مچلا بسلا رکھتا لگاتار بتا دن ہوگی کہتی ہے ہوں گی اسی طرح آپ دیکھیں گے پانی اگر کسی حوض میں اور تین اس پر گرے شعائیں تو گرے شعائیں اندر تک پہنچ جاتی دیجیے تو بڑے اور مخلوق ایسی ہیں چاہے وہ آبی مخلوق ہو چاہے آبی مخلوق ہو نورانی مخلوق ہو ان تمام کی کہتی ہیں کہ اخبار اس میں آتے ہیں اس میں بچے مگر کافی نہیں رہتے مگر آپ مرتی جو ہے اس میں پانی ملا دیں اور اس کے بعد اس کی روٹی کی طریقہ سے حیثیت بنائیں اور پھر اسے ان پر آپ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سورج کی شوہیں اس پر پڑ رہی ہے اور پڑنے کے ساتھ وہ پیش کرتی ہے اس کو جلد کرتی ہے اپنے اندر دیتی ہے اور اندر دینے کے ساتھ ساتھ پھر وہ تینوں سہائیں نیچے سے بھی آتی وقت ہوتی ہیں تو فرمائے کہ حضرت انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم تعالیٰ کی طرف سے جو فیضان ہے ہمارے لاہی کا وہ اس کے پاس لے کر آتا ہے وہ اس سے قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کے بعد پھر اس سے گزر کسی کے بارے کا سوال نہیں بلکہ اس کی وجہ سے کرپڑا کرتا ہے دوسروں پر اور دوسری محبت اس سے فائدہ اور بھاتی اور اندوز ہوتی ہے تو وہ حضرت انسان یہ دو پہلو ہو خیر کا شر کا اور خیر کا پہلو اس کا ملتا ہے بلند یہی وجہ ہے کہ آپ کسی جانور کو اپنے سامنے کھڑا کریں گائے کو بیل کو بھیج کو تو اس کا سر جس میں دماغ ہے اس کا سینا جس میں پنج ہے اس کا پیڑ جس میں ابری ہے اس کی سرنگا عام طور پر سر ایک ہی لائن ہے سوائے الحال گراج کے یا روس کی جو ہے خاص بلندی ہے بندن کی غلط عام جانوروں کی چیز ہے تو ہر ہے مگر حضرت انسان کو آپ کھڑا کریں تو وہ شکل یہ ہے کہ دوسرا آنند کو باقی اس سے زیادہ تعلق رکھتا ہے یعنی پیڑ اور شرم جائیں جو شہرت کی چیز ہے رسوت کی چیز ہے بغاوت کی چیز ہے وہ صورتیں جو ہے حقیقت بیمار یہ بغاوت کے بخارات اٹھتے ہیں تو میری ہی کی برکت اسی لیے امام اب سے رنگ کے بارے میں ہیں کہ شرابی کو اگر پیڑے لگائے جائیں یا ویسے حد لگائے جائے رہا ہے دو تو بتا سب کے دماغ کو بھی لگایا جائے اس لیے کہ دماغ کو اگر وہ سی بخار اس کے اوپر پہنچے تھے بن ہے ہری ہری اس کو خیالات بہت ممکن ہے ان کے پیشن اگر یہ مانتا ہے یہ سب سے ہو رہا ہے کے بندے ان کے سر پر پیا اس میں پانی ڈالا جائے تو حاصل یہ ہے کہ یہ نچلا حصہ ہے تو مارکیٹ کا ہے اور پیٹ بھی جو سہمت کا اندر باہر بنا ہے ہی سے غلوم و تقدم کا تعلق ہے جو جاری ہونا ہے پیٹ میں اگر نہ ہو تو قوت شہرت جو رخصت ہو جاتی ہے تو ریاض روان میں ختم ہو جاتا ہے سب کسی بتنا چاہیے نے بھی دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا اور تیل گھریلو ہونے کی وجہ سے کیا میزا خالی ہونے کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کسی بھی نہیں کیا تو غرض یہ کہ یہ رشنا عالم ہے میگا ہے شرمگاہ ہے اس کے ہاتھ کا عالم نے نیچے رکھا ہے اور حق تعالیٰ کی تجلی گار جو پل ہے وہ دماغ براد کرتا ہے وہ حق تعالیٰ نے اوپر رکھا ہے بھائی مہاراج کی نورانی اور روحانی اور مانوی اور عرفانی روپ میں جو ہے جس سے ان چیزوں کا تعلق ہے اسے حضرت حق میں بلندی بخشی ہے ممتاز رکھا اور دوسرا پہلو نیچے رکھا ہے تو جو حضرت انسان ایک ایسا آئینہ ہے کہ اس میں اوپر تو نورانیت کی پہلو ہے نورانیت کا پہلو اور دوسرے میں تو چیزیں اس کے ساتھ وابستہ کر دی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ بات نچلی اسکیم کی حرارت اوپر والوں کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہے اسی لیے میں کرواتی ہیں کہ اگر سہمتیں میں ہو خیر ساتھ نہ ہو تو انسان کی ترقی دشوار ہے کیونکہ ترقی کا راہ ہے ٹکراؤ میں اور ٹکراؤ اسی شکل میں ہوگا جو خیر کے ساتھ سر کا بھی ہو کہ آپ اپنے مکان سے نکلے کہتا ہے کہ بدنگانی کرے اور اس طرح خود میں کا کا ہے کہ نجات سے ہو تو اس کشمکش کے نتیجے میں نے قسم کی ترقی کی انسان کو نصیب ہوگی یا مثلاً جتنے بھی محسوس کے تقاضے ہیں سب کے سب اسی شان کے تو حاصل جس اور حاصل کلام یہ ہے کہ یہ خیر شر بند ہوا مگر اس کی ابتدا دو شان کی ایک بالکل فرما سلمان اور دانی کیسی اور دوسری ابتدا جو ہے وہ خواہشات والی پہلی جو سالم کی ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سر کے بل سالم میں آیا ہے اور دوسری ابتدا اس کی یہ ہے کہ بار ہونے کے لیے ہونے کے بعد سے لے کر داری ہونے تک وہ شرعی احکام کا مکمل نہیں ہے پابند نہیں اسے پابند بنانے کے لیے سات سال دس سال یا جو الگ بات ہے ان میں باری ہونے تک وہ مکمل نہیں ہے پابندی نہیں ہے اور شاید تفصیل لکھتے ہیں کہ جو مخلوق پندرہ سال تک آزاد رکھی جائے اور اس کے بعد اس کو مقدس کیا جائے تو مشقتیں پیش آئے گی وہ مشقتیں اس کی ترقی کا سامان ہے کہ اس میں اس کے لیے بہت زیادہ بلندی کی صورت ہوگی تو پہلی جو اس کی گزارش بڑھ جائے اسی لیے مجھے یاد آیا کہ نام الدین اور ان کے بارے میں لکھا ہے اسی انسان کے متعلق بڑی عجیب بات لکھی ایک مناسبت ذکر کرتے ہوئے تعلیم فرماتے ہیں کہ جس سے انسان کی ابتدا ماں کے پیٹ میں ہوئی اور اس میں رہتا ہے اپنے پہ تک تو ضرور بھی اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور قبر میں جانے کے بعد جو ہے نو دن کے پیٹ میں پہنچ جائے اور ماں کے پیڑ میں بچے کو کوئی پریشانی کوئی حیرانی کوئی الجھن کوئی کڑھن کوئی گھٹن کوئی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو فرماتے تو میں پہنچنے کے کہ باہر کی کو کوئی پریشانی اور رجن اور حیرانی اور آزادی سفر نہیں ہوگی مگر ایک شرط اور شرط یہ ذکر فرمائی کہ جب مومن دنیا میں انسانی دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ ایسا رہتا ہے سر ہو کر نہیں اور حکم علاج کے بغیر میں ساغل میں آ نہیں سکتا جیسے حکم علاج کے بغیر جا نہیں سکتا اسی طریقے سے آ نہیں سکتا اسے کسی مدد کے بچے میں میں نے کہا تھا کہ دنیا ایسا براہ ہے کہ اس میں ہر تعالیٰ جو اصل موسمی ہے شاید ان کی اجازت کے بغیر داخلہ گزرا اور ان کی اجازت کے بغیر نکلنا اور اور کسی اور مقام کو سمجھنا آنند میں گزرا ہے یہ بک میں کہتے ہیں کہ بچہ دنیا کے برامی میں گرایت پیدا کرنے آتا ہے دلی اللہ تعالیٰ کی اور اسی کے حکم میں کہیں امتحان نکان جا کر سمجھتا ہے کے نتیجے میں تو امام راجی نے لکھا بہت کٹے ملا کر فرمائی کہ پیدائش کے وقت بچہ الٹا ہو جاتا ہے ماضی پہ جس جو خدا نہ کا کوئی اونچے مقام پر ہو تال کے درخت پر کھجور کے ناریل کے درخت پر اور وہاں سے خدا نہ کرے تو گرے تو کی کے ہاتھ اپنے نیچے ہو جائے اور پیر ہو جائے یہ کچھ کیفیت اس قسم کی ہے تو بچے کو جو کم رہتا ہے کہ کوئی دنیا کی طرف منتقل ہو جائے تو بچے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ تو ہوتے ہیں اوپر اور سر نیچے تو رائے اس کی بات فرما رہے اس بات سے کہ اس حالت میں جب بچہ آیا تو اس کا مزاج تھا خدا کے حکم کو سر کے بل پورا کرنے کا ہم روزگاری یعنی کے سر کے بل انجام دینے کا اور کے حکم کے آگے سر ٹیکنے کا مزاج تھا وہ دنیا میں آیا ہے تو سر کو بنایا گیا خدا کے حکم کے آگے اس نے اپنا سر دے دیا تو سر مت کہ زندگی میں بھی اگر مل مزاج ہے سرکشی نہ سر سڑک کا مزاج ہے سر جھکانے کا تو جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی پڑے میں بھی کوئی تکلیف اور پریشانی پیش نہیں آئے گی بلکہ مزید اب تارا کی طرف سے مردوں کا سب تک اس کر دی جائے گی اور ہمارے عام کا سر کا سامنا اس کے لیے ہوگا تو میرا تارا کی طرف سے وہاں بھی اس کے لیے شکل ہوگی تو مجھے یاد آیا بہت مزیدار بات ہے ہندوستان میں جب علما آئے شروع میں صحابہ تشریف لائے لائے اس کے بعد ان کے ماننے والے کا گئی تازئی کا گئی تو ہندوستان کے ہر نے یہاں کے مجھے نے سوال کیا ہے اور سوال یہ کیا ان سے کہ اسلام میں ساری باتیں اچھی ہیں مگر ایک بات پسند میں آتی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے جلایا بھی جاتا ہے اللہ صاحب جو صاحب نے آپس میں اس کا تذکرہ کیا ہے تو یہ سوال کیا ہوں کہ اسلام میں جلاتے ہیں یہ ہیں یہ بات ہمیں پسند ہے تو ان حضرات میں جو لائے تھے ان سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ ایک مکان میں کوئی آدمی رہتا ہو اس کے ساتھ اس کی بیوی ہو بیوی کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایک باپ بھی بیوی بھی میرا بیوی بچہ بھی اور ساتھ میں پہاڑ کھاد کھانا وانا پکاتی چائے پکاتی چائے پکاتی تو انہوں نے کیا نہیں کہ بعد میں بڑا تو نہیں جاتا کہ یہ استعمال کرتے ہوں گے سے کسی اور انداز سے ہمارے انسان ان کو چائے سے اتنی دلچسپی اور کرتے ہیں کہ جب ہمارا انتقال ہو اس میں کے پانی گرم کیا جانے لگے تو اس میں تھوڑی پتی بھی ڈالیں باہر کچھ ہوتا ہے تو شاید ان کو دونوں کی بات چائے کے بعد تو اگر انسان ان کو کچھ انسان کو جب پوچھا کہ ایک بات ہو اس کا بچہ ہو بچے کی ماں ہو گیا میاں بھی بچہ ہو باہر کا میں پتا بات کو ضرورت پیش آ جائے سفر کرنے کی کسی اور ملکوں کی طرف تو یہ بتایا کہ وہ اپنے لمبے دن میں بچے کو اس کے ماں کے سکون میں کرے گا کہ وہ باورچن کھانا پکا کے اس کے سکون سکون میں کرے گا تو میں نے سوچنے کے بعد کہا کہ بہت موٹی سی بات ہے پورن بہت بچے کو ماں کے سکون میں کیا جائے گا باورچن کے سکون میں نہیں کیا جائے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ فیصلہ آپ آتا کہا ان حضرات میں جو شروع میں گئے تھے کا آپ لوگوں کا جواب ہو گیا وہ جواب یہ ہے کہ انسانی بدن کا ویسے سمجھیں کہ جو اس کی حیثیت ہے عورت کی اور جو اس کی حیثیت اس کے اندر ہے مرد کی کہ مرد جس طرح گھر کے کاموں کا نظام اس کی تجویز کرتا ہے ضروریات کو بھی کرتا ہے وہ بھی مدد جہاں اپنے مجبور تجویز کرتی رہتی یہ شکل ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مجدور فرمائے کہ وہ ان کی حیثیت جو ہے وہ تو باپ کی ہے اور اس کے اندر بدل میں جو چیزیں السطا اس کی حیثیت ہے درگا کی اور یہ بدل میں انسانی بچے کی پوزیشن ہے اور اس بچے کی غذا کے لیے بائرسن کی حیثیت سورج کی ہو رات کی ہے جس سے کھانے پکتے ہیں اور چیزیں میرے سامنے آتی ہے سب سب کر تو یہ بتایا کہ جب تدبیر کرنے والی روح اور آتما اور شور اندر سے جب روانہ ہوگی تو کیا مجھے چاہے گی کہ اس بچے کو جو بدل کے بدل بچے کی حیثیت میں ہے اس کو کے ڈر پہ کر دیا جائے جو آج کی حیثیت ہے یا اس کی مرد کے فکر پہ کر دیا جائے جس کی حیثیت زمین کی مرد لکھ کو کیا ہوا زمین کی حیثیت ہے تو ماں کی پوزیشن تو زمین کی ہے آج کی حیثیت ڈائریکشن کی ہے بدل کی پوزیشن بچے کی ہے اور روڈ کی حیثیت تبدیل کرنے والی کی ہے تو روڈ کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو جو باورس میں کھانا پکانے والی ہے آج وہ شاید اس کے سبر پہ کرے اور ماں کے سبر تو کرے ظاہر بات ہے کہ آپ لوگوں کا فیصلہ یہ ہے کہ گھر کا بڑا اور بچے کو ماں کے سبر تو کرے گا تو یہ ان کے کی یہی ہے کہ یہ بدل اس کو زمین کے سبر تو کر دیا جائے جو ماں کے مشاہدہ ہے کہ جیسے ماں کی چھاتی سے دودھ کی لیے رہے زمین بٹانے کی لیے ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے زمین پہ بھی بنتا چلتا ہے اسی کے اندر وہ پہنچتا ہے تو جواب انتہائی لطیف تھا جاندار حوصلہ سے بھی کچھ کہہ نہیں سکے اور دوسری بات یہ کہ انصاف کا تقاضے یہ کہ جو چیز جہاں سے دی جائے وہ بھیج دی جائے نہیں رکھ دی جائے تو جب دفنایا جائے گا تو مٹی مٹی میں پہنچ جائے گی پانی کے اجزا پانی میں اور ہوا کے اجزاء مسامات سے نکل کر اپنے ہر میں اپنے مقام پر اور حرارت زمین میں پہنچ جائے گی تو جہاں سے جو چیز اٹھائی ہوئی ہے اور ناانصافی کی بات یہ ہے کہ اس کو آج کے سبر سے کر دیا جائے تو خائن کی حیثیت رکھتی ہے زمین تو امین ہے اور آج و خائن کسی بھی مناسبانہ شان ہے کہ دکھتی ہے لال اور جس کو اس میں ڈال کر اس کو کالا کر کے رکھ دے گی اور تقرر کی اس پسند کرے گی کہ تحائی ہو جائے تو غرض یہ اس لیے انصاف کا ہے بلکہ حضرت خان نے ہم کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان کا رہا اور انسان کا پہانا خود زمین کے لیے بہترین کھاد سمجھا جاتا ہے کہ جب حضرت انسان کو زمین میں دفنا دیا جائے گا تو جانور کہ اس سے اگانے کی طاقت کتنی بڑھے گی اس کی بجائے آپ جو بھی یہ مسائل جہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جلایا جاتا ہے وہاں سبزے کا نام ہے نشان ہو اور قبرستان میں بھی اتنا سبزہ ہوتا ہے کہ چنگا بھی دشوار ہو تو خیر یہ بات کی ذکر کر رہا تھا کہ انسان کے اندر دونوں قسم کے پہلو ہیں خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے اور اسی لیے ہر تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا مگر اوپر کے عالم میں اس نے نہیں بتایا تو خیر کا عالم برائی عالم وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت انسان سے خیر کی وجہ سے ہوں ہوگی اور کے مادے کی وجہ سے برائیاں بھی ہوں گی اور اوپر کے عالم میں برائیاں ہو سکے یہ ناممکن ہوں گی یہی وجہ ہے کہ انگلش نے تقدر کیا تو اس وقت میں ہوا کہ یہاں سے سب ہو جائے چلے جائے بتایا چل جائے کو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں اور والدین جمع شاخر ہم کو جا رہے ہیں جنا کے بعد میں ایک استدار اس سے بھی کیا ہے کہ بنا شہوانی بنا ہے شہوت کا اور کھانا بھی شہوانی چیز ہے تو روایات کی روشنی میں تبری نام لکھتے ہیں کہ اگر بنا ہو جائے تو اس صورت میں ایک سال کے لیے جلاوتن بھی کیا جائے اس کو ایک شکل بھی جلاوتن کی صورت بھی تو جلاوطن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک بات کو شاید اللہ نے ان کو جلاوطن کر دیا بتانے لاقی اس وقت مکرا کے لیے تو غرض یہ کہ انسان یہ دو پہلو ہیں اور انہیں دو پہلوؤں کی وجہ سے انسان کی ساری طرف کی ہے خیر بھی اور خیر کا بھی پہلو اس اندر موجود ہے اب آپ دیکھیے کہ ساری میں خیر و شر کا اور حق و باطل کا ٹکراؤ ہے اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے سر سروشن کے تکرار کی شکل ہے اس کو آپ ملازہ فرمائیے حدیث میں فرمایا نبی کریم رو کا بھگوان کے میں کہ جب رمضان تشریف جاتے جا آتے ہیں تو سر کا تین کو بند کر دیا جاتا ہے بند ہوا کہ ادھر سے جو سرکشی پیدا کرنے کا کام ہے وہ ہلکا پڑ جائے ایک کام نہیں رمضان کی بڑا خصوصیت ہے اور خاص ترقی کی شکل ہے کہ سرکشی کا جو گرو گیارہ مہینے باقی حدیث کی دلالت معلوم ہوا کہ رمضان میں سرکش میں یعنی بدماش اپنے سر میں سرکش کو ہیں وہ کیا ہوتا ہے سرکش کے معنی سر مجھے سیکھنے والا سر اٹھانے والا تو رمضان مبارک میں جو بدماش پسند ہے مہا سر بالکل ان کے دیگر جسے کہنا چاہیے ایسے شرائط ان کو بند کر دیا جائے معلوم ہوا کہ گیارہ مہینے ان کی مہینے محنت جو ہے جاری رہتی ہے جلد و جلد کوشش ہے اس کی وجہ سے کچھ معاملہ کا اب کا مسئلہ تھا کہ یہ خود کرنا نماز نہیں بلکہ ماں مہاجرو گھنٹہ ڈاکٹر مولانا صاحب دلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نقص جو ہے سب سے بڑا گرو گھنٹہ ہے وہی چلنے نہیں دیتا آدمی تو اس کے لیے بندش کی شکل یہ کی کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں کھانا اس کا تقاضا پینا اس کا تقاضا اور بیوی سے ہم نے پہلی اس کا پکارا سونا اس کا پکارا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شان ہے سب سے بڑا اس کا پکارا پوزیشن جس کی وجہ سے میں جو ہے جھگڑا کرتا ہے تو کھانے پر بری لگا دی پینے پر بندش کر دی ہوم منسٹر سے مخصوص ملاقات کے معاملے میں بندش کر دی گئی اس کی یہ تین تقاضوں پر تو بڑا پابندی کی صورت ہے اور مین کے معاملے میں جو شکل اختیار کی ہوگی گی کہ عام انسان عشاء کی نماز پر دست ہو جاتا ہے آج کل کی شہریت سے بیٹھ بھی ان کی فطرت کو فلاح ہوئی ہے کہ شہروں میں بارہ بجے بعد بھی نکلتا ہے گیارہ بجے بعد بھی نکلتا ہے یہ بات تو ہے تو کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد سونے کا عادی تھا بیس رکعت کا عادی رکھ تھی کہ چار واچار اس کو اپنی عادت چھوڑ کے کچھ جاننا پڑے گا بیدار رہنا پڑے گا سونے کے نظام میں ابتدا کے لحاظ سے توجہ پیدا کیا کہ سلایا دیر سے اور پھر جناب اس لیے کہ آگے سے صبح نو بجے آٹھ بجے سات بجے مختلف احتیاط جی برابر سے جذبات کے روپتے تھے تو تمام کے لیے روزے کو لازم کیا اور پھر شہری کو برکت کا حکم ذکر کر کے اس کی تحریر دلائی اور شہری کا رقص سہارا نے دن کا وقت نہیں رکھا کہ خبر رائے اطمینان کی تیاری بلکہ صبح شاید سے پہلے پہلے رکھی اور انسان کو بٹر کیا تو تقاضے کے درمیان اگر یہ سوتا ہے کیونکہ جو معاملہ میں تم یہ شاید ہی بہت ایزی چیز ہے کسی شہر کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتا ہے اگر سوتا ہے تو پھر دن میں جو ہے ہے کی نماز کے بعد یا سر کی نماز کے بعد کی احتیاط چالی ہوگی بغیر شہری کے میری کی ظاہر بات ہے تو غریب دستیاب کا بھی کھانا چھوڑتا ہے تو دل میں پریشانی اور اگر کھانا کھاتا ہے تاکہ دن میں تقویت رہے دن قوت رہے تو نیل میں کمی کر دی گئی جب سلایا گیا دیر سے اور اٹھایا گیا جلدی اس کو تو نیل کے نظام میں غلط اور جو نہیں کے اصول اصل میں احتکاب رکھا گیا اس احتساب کی جو رائے ہے میں ہاتھی کر سب قدر کی تلاش اور سب قدر میں ظاہر بات ہے کہ انسان کو جانا پڑے گا اس اعتبار سے اخیل حصے میں تو اس کی پوری رات کی نیل اس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسے چنتا تو کر دو مگر رات بھر جاگتا رہے روزانہ دن بھر سوتا رہے تو عادت کی شکل ہوگی تو اس لیے بھی ہر تعلق نے مظاہرہ کروایا ہے کہ سات راتوں کو سبق قدر کو رکھا کہ اکیس ہے پچیس ہے ستائیس ہے انیس ہے اور اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس تو رمضان مبارک نے ہر اعتبار سے اس کے تقاضے کو دبایا اور وہ گیا ہے انسان انتظام بڑی عجیب بات ہو پائے کہ کے گھر کے برتن کا پلائی چلتا ہے تو پہلے آگ میں اسے تپاتا ہے گرماتا ہے رگڑتا ہے میں پر اسے مانتا ہے اور پھر بعد میں پلئی کا ہاتھ پھینکتا ہے جس سے سارا برتن روشن صاف سر پار ہو جاتا ہے تو فرمایا کے رگڑان میں روزہ رکھوا کر ہر تارا میں انسانوں کی باتوں کا نوش بنانے کے لیے اسے تپایا گیا گڑایا گیا اور بعد جو باقی گرم ہوتے ہیں سارا محلہ سب کو اٹھاتے ہیں سب میں سے ہم نے دیکھا ہے روزہ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سارے علاقوں پر ہم نے آسان کیا یہ تو رمضان میں دن میں لوگوں میں سے تکایا بڑھ گیا اور جب اس کا مرض پھول رہا اس کی صفائی کی شکل ہوئی تو رات میں ترائی میں پرانے نکلے سما کر اس کے باطن پر پلئی لگا دی گئی کلا کہ اس کے انوار سے اس کا بات منا جائے اور ہو سکتا تھا کہ اس نیان کی وجہ سے تقدم پیدا ہو غروب پیدا ہو کہ دن کا سائن ہو رات کا پائن ہو رات کے میں غیر نہیں ہوں یہ اس میں دعویٰ پیدا ہو تو بیس رکعت ترائی میں رکھیے اور ہر رکعت کے اندر دو سجے رکھے رکھیے اور سجدہ انتہائی ذلت کی بات ہے کہ نا ہی کی وجہ یہ سارے عالم میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں تو روزانہ چالیس دفعہ اس کی ناک کو مزید لگا رہا ہے اور کہا رہا ہے کہ تم سجدے میں اپنے لال زمین پر رکھو تاکہ فساد کی شکل عالم سے دور ہو جائے تو وہ پوزیشن اور جان جس کی وجہ سے اس عالم میں جھگڑے ہیں اور حق یہ کہ جھگڑے اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن تجزیہ کرتا ہوں کہ بچہ جو گرتا ہے تو آپ دیکھیں لیکن گرنے کے بعد میں ضرور گرتا ہے اب اگر کسی نے اسے دیکھا تب سے رونا شروع کرتا ہے نہیں دیکھا تو اس کے چل دیتا ہے میں نے اس کی وجہ سے غور کیا کہ سمجھ میں وہی آئی کہ کوئی اور دیکھتا ہے تو بچہ روتا ہے اس لیے کہ اسے ڈبل چوٹ لگے تو بدل پر دوسرے پوزیشن پر ورشن ہو یا گن ہو یا بدل میں پردوشن جو ہے مجھے متاثر ہو کے رونا شروع کرتا ہے کہ بڑی بھاری چوٹ ہے اور اگر کسی نے نہیں دیکھا تو خالی بدل پر پوزیشن جو چوٹ لگی پوزیشن کو اس ہے اثر پڑا کرا انسان باقی عجیب ہے ایک مرتبہ میں نے سمایا کو جی مطلب دیکھی انسان اپنی مقصد کو کیسے سنبھالتا ہے جو دو چھوٹے بچے ہوں اس لیے ایک بچہ جب کھاتا مثلاً دام ہو یا آم کھا رہا ہو تو دوسرے بچے کی دوسرے کا پکایا یہ ہو رہا ہے کہ اس سے مطالعہ کرے اگر مانگتا ہے تو پوزیشن جاتی ہے اور نہیں مانگتا ہے تو بیچنی کیسے دور ہے اس لیے پوچھتا ہے وہ کھائے جانتا تو ہے اس دوسرے اس کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے اس کے پاس کو کم از کم اس لہان میں متوجہ ہوگی کچھ دے دے تو کا بھی پکا رہا اور پوزیشن ہے اس کا پکا رہا اور بچپن کے باوجود اس لیے لائق کہ اس جو کمی موجود نہ ہے وہ پوچھتا ہے کھائے اگر اس حصے طلب پر جو حصے کے ساتھ پوری کے ساتھ کی گئی اس نے دے دیا تب تو پوزیشن چلانا ضرورت پوری اور اگر نہیں ہے تو سر کے بچے نے ہر سب آگے کی پوزیشن سے بھی جاتا اس وجہ سے سراج کے ساتھ مانگتا ہے کہ میں نہیں تو پہلے تو پوزیشن کا لحاظ تھا اور ہر سب خاص انداز سے پورا کرنا چاہتا تھا نہ ملنے تو بعد میں فراہت ہے اس سراہد پر اور واضح طور پر خود کے چاہنے پر اگر اس نے دے دیا تو ٹھیک ہے کو الگ نہیں ملا تو انسانی مزاج جو سمجھتا ہے ہر جگہ آسان ہوتا آسان کہ سلوپ کا بدلا سلوپ کا آسان جو بدلا آسان ہونا چاہیے اس فکری فلسفے کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے بھی کبھی آتے تھے مومن کے لیے دیا تھا لیکن میرے تیرے ساتھ سلوک کو برادری کا معاملہ کرتا محبت مانوسیت کا لحاظ کیا تو تجھے بھی چاہیے کہ تو اس کی پیشے تشریح میرے ساتھ سلوک کا معاملہ کرے بجائے سلو کی اور جس کام میں لگا اس میں مجھے بھی سمجھ کر دیں وہ تفریح کے ساتھ کہتا ہے کہ میری تو آگے اصل ہوگی میں نے تمہیں یعنی دیا تھا وہ جو ہے جو کہا میں شان جو میں شان تو حکم و سبق اس کے بعد صرف کا سبق سراہد کے ساتھ پھر ماضی کا شان کا تذکرہ اس پر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو دنیا میں آخری علاج ہوتا ہے کام پورا کرنے کے لیے مرنے والی بات دھمکی والی بات کیونکہ وہ قانون کا ایمان ہے اگر اس کو نہیں گرا تو اچھی بات جو وقت آئے گا تو ہم بھی کبھی کا حمل کریں گے جیسا ہم نے رکھا یہاں بھی ملاقات کے امن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ گزرا امان ادب اور اس کے ساتھ ساتھ دھن کے وہی کی منفا کو سمجھتا ہے وہ الگ پھر سبھی بچی چاہتا ہے وہ الگ سوشوں کا خیال رکھتا ہے وہ الگ تو ہے تو بڑا سا بچہ شریر اس کا چاند ہے کتنی لیے دیا ہے اس کے کلام میں نکلتی ہیں کہ حیرت ہو جاتی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایمان راجی منتالی میں لکھا ہے کہ پیٹ کے بل بندہ دنیا میں رہتا ہے مزاج اس کا بندہ بنتا ہے اسی لیے ہم حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرمایا کہ مزاج فرما برداری کا اور دونوں کاموں سے سننے کا مزاج بنایا گیا بھیجا شان کے ساتھ کے ساتھ پہلے زمین پر آیا اور دونوں کاموں سے سننے کا مزاج بنایا اس اعتبار سے کہ دانے دان میں اذان دی بائیں دان میں اقامت دی اور ادھر سے سن کے ادھر سے نکالے اور ادھر سے سن کے ادھر سے نکالے دونوں طرف سے سننے کا مزاج ہو جائے تو سجدے کی کیفیت کے ساتھ آنا یہ ماننے کا مزاج نکلا اور دیگر کام جس طرح سے سنایا گیا وہ سننے کا مزاج اور جس کا مزاج جو ہے جاتا ہے سننا اور بولنا اس کی زندگی کی بہتری دشکری نتیجے کی درستگی میں کیا کلام ہو سکتا ہے تو حضرت انسان کی تنقید کو خاص شان کے ساتھ ہفتہ طرف سے شروع سے ہوئی تو میں ذکر کر رہا تھا کسی کو نہیں میں ذکر کر رہا تھا کہ ہر تارا انسان کو جانے کا کر بنا ہے اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اندر ہے اسی کے مطابق جو چیز باہر ملتی ہے تو وہ چیز پھلتی پھولتی اور بڑھتی تو مجھے ثابت کرنا تھا کہ صحبت کا تذکرہ کیا ہونا چاہیے منا پوائن علی محمدین کٹور حکومت مارک سا دیتی ہے اور لوگوں جو ایمان لائے میں روز میم نے بتایا کہ یہود کو تعداد میں آیا آنا چاہوں نے ایسے ہم کے کے سے خطاب کیا مساکین کا اور یہ مساکین جو ہے اس کے لیے بلکہ مسلط کے ساتھ وابستہ اس کا اثر یہ ہوا جو آپ سارا فرمایا بہت بتا رہی ہوں جلدت وغیرہ کہ ان پر کو جلدت مار دی گئی یہ موت کی آج سہج اتنی بڑی طاقت ہے اسرائیل کی مگر جذبت کی حقیقی تاریخ تعریف یہ ہے کہ وہ قوم خود اپنے اندر وہ کیفیت محسوس نہیں کرتی ہے انسانوں کے قدرت میں اس کے بعد میں وقار کی کیفیت نہیں اسی ایک ہے افدادی عزت آپ نے بعض دفعہ دیہاتوں میں شہروں میں دیکھا ہوگا کہ پانچ سو مالدار ہوتے ہیں اور پانچ سو گھر بیٹھے ہیں گیری بھون چل رہے ہیں اس کے ساتھ شرابی کبابی دانی بد اخلاق گالیاں دینے والا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کا لحاظ کرتے ہیں مگر میں جو موقع پر ادب اس کی جانب سے نہیں ہوتی تو اسرائیل کی حکومت کو اگر بنی اسرائیل کو دنیا میں مالی پوزیشن میں رکھا کے لیے حاصل بھی ہو مگر پولیس میں عظمت نہیں ہے اسی لیے نسارا کے بچے بچے ان کو گاڑیاں دیکھتے ہیں بے وقت ملا سے دیکھتے ہیں مجبوری کی بات الگ ہے اور یہاں پہ کہ میں ان کی طرف سے کوئی وقار کی کیفیت نہیں بلکہ پورے قرآن کریم میں خاص طور سے اس قوم کا پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ان کے بعد میں ذکر کیا صحیح ہوگا ہاں آگے کو دنچار کریے اور یہ خاص طور سے ضرور مراد ہے کہ میری سر سب سے عدالت رکھتے ہیں سرانا صحیح ہوگا ہاں آگے کا کریے تو جس کا دشمن ہے ظاہر ہے کہ اسے عزت سے نصیب ہو سکتی تو بڑے اسرائیل کا خطاب کیا کے ذریعے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ضرور ہوئے حق تعالیٰ نے امت کے انسانوں سے میں کم و بیش اسی مقام پر خطاب فرمایا یا جو مزید عالمی کے ساتھ حضرت عبداللہ علی مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کریم میں یا ہم مزید عالمی کا لفظ پڑے تو سمجھ کر دے جائے کہ آخر راست اس کا خطاب کر رہے ہیں بہت بڑے شرط کی بات اور پھر فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ خطاب کے اس کی طرف کر کے تو اللہ تعالیٰ کی بات آدمی سے امید ہے کہ جس نے اس دنیا میں ہم کو مومن قرار دیا میدان نشر کو بھی مومنین کا خطاب ہمارے ساتھ لگے گا جو امید ہم وہ کرتے ہیں اور کو میں کے امن ہے تو یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ آزاد ادارے سے نجات کی شکل اور امن کی صورت سامنے آئے گی تو رب اکرم کا خطاب ہے مومنین سے اور اتنا بڑا شرف اور نواز ہے کہ ہر تعالیٰ کا اتنا میں خدمت خود مومن ہے جو سماج کیے گئے دلی جی میں اس میں بھی ہے تو جو ایماندار ہے اس کو حق تعالیٰ ہے ایمان کے اثر جو ہے موبائل کے اثر خطا فرمانا چاہ رہے ہیں اور یہ ایک ایسا شرط ہے کہ جس کو جس پر انسان جتنا سفر کرے گا تعالیٰ اس کو مومن کہنا تو بہت سہارا ہے اس میں مبارک مومن ہے تو میں اسماع جائیے کی بس کس میں ہے تو دلی بہت سمجھے بتانا ہے کہ حق تعالیٰ حساب فرما رہے اس کے بعد فرما کر اللہ اللہ تو تقوا اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو تو سپنا سچوں کا ساتھ اختیار کرنا اس کی مطابق ان شاء اللہ کا منصوبہ کی جائے گی تو مسئلہ ایسا ہے کہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے گاڑی پٹری پر آتی ہے تو کچھ تو سفر تھا کچھ پکان کم ہوئی کچھ آواز تھوڑے تھوڑے درست ہوئے تو اس کے بعد کسی شکل کی وجہ سے روزے کا مسئلہ اس وجہ سے سب طبیعت پر خاص کیفیت ہوتی ہے ان شاء اللہ جب ہم گاڑی لیبر لیبر پر آ رہے ہیں امید ہے آپ کی اس تفصیلات کی جائے گی جو آپ کی جو اللہ تعالیٰ پر ہے ہم کرنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من اللهم توفنا مسلمين بہتر آج ولا خير ولا اوکے ولا مفتونين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم